بکیر حران نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے خالد حضا نے ان سے مروان اسفر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ آیت اور جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے اگر تم ان کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو آخر تک منسوخ ہو گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پینتالیس